عبد العلی نے داؤد سے اور انہوں نے بن شراحیل سے روایت کی کہا میں نے القمہ سے پوچھا کیا جنوں سے ملاقات کی رات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہا القمہ نے جواب دیا میں نے خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ لوگوں میں سے کوئی لیلت الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا انہوں نے کہا نہیں لیکن ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم نے آپ کو گم پایا ہم نے آپ کو وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا آپ نہ ملے تو ہم نے کہا کہ آپ کو اڑا لیا گیا ہے یا آپ کو بے خبری میں قتل کر دیا گیا ہے کہا ہم نے بدترین رات گزاری جو کسی قوم نے کبھی گزاری ہوگی جب ہم نے صبح کی تو اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو گم پایا تو آپ کی تلاش شروع کر دی لیکن آپ نہ ملے اس لیے ہم نے وہ بدترین رات گزاری جو کوئی قوم کبھی گزار سکتی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنوں کی طرف سے دعوت دینے والا آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قرآد کی انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر گئے اور ہمیں ان کے نقوش قدم اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے جنہوں نے آپ سے ذات یعنی خوراک کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس کے جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور تمہارے ہاتھ لگ جائے اس پر لگا ہوا گوشت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اور ہر نرم قدموں والے اونٹ اور کٹے سموں والے جانور کی لی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے فرمایا تم ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں دین میں تمہارے بھائیوں یعنی جنوں اور ان کے جانوروں کا کھانا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات